عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کا ذکر کیا تو اس کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی آپ نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے مجھے تکلیف دیتی ہے وہ چیز جو اسے تکلیف دیتی ہے اور تاب میں ڈالتی ہے مجھے وہ چیز جو اسے تاب میں ڈالتی ہے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو انہتر یہ حدیث صحیح ہے